کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی ہر طرف چھایا وہ کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی یہ آج کیا ہے زمانے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج کا ہے کہ شادی ہے عرش کیوں جمع یہ آج کا ہے کہ شادی ہے عرش کیوں جمع سمن کیوں چوا واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی جو موٹا اس اس مہینے ماہ ربی پل اول آیا رب کی رحمت ساتھ ملایا وقت مبارک رات سہانی صبح کا تڑکا ہے نورانی پیر کا دن تاریخ ہے بارہ فرش پہ چمکا عرش کا تارا آج کی رات برات رچی ہے کے گھر دھوم مچی ہے وہاں کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی اس مہینے کی رسول انہی کا تو مشدہ سونا آئے گئے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے رسول انہی کا تو مشدہ سونا آئے گئے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے اس مہینے کی جو اٹھا دل نور آیا گے کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں حق سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے چمک سے اپنی جگہ جگم گانے آئے گئے ماں حق سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے نصیب سے اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی جھوم اٹھا دل کے مانگ نور آیا وہاں کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے پسلیں بہار آئی شکلیں نگار آئی گلزار گے زمانہ صبح شبے ملایا دن جگمگا رہے گے قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شبے ملادر میں لاد کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے نے کی جھٹا ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ملادت پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ملادت چمکا دیا نصیبہ صبح نسیبہ شبے باغا کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی نوشا بناؤ ان کو بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو ہے تک تکیے شہرا صبح شب ولادت ہے عرش تکیے شہرا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی صحاب رحمت باری ہے بار کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں ساری ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاری ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاری ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کی ٹھنڈے ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کی ٹھنڈے جلے جو کیا بات اس مہینے کی کے کیا بات اس مہینے کی اس مہینے کی مبارک ہو وہ پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ٹھکانہ بے ٹھیکانوں کا سہارا بے سہاروں کا غریبوں کی مدد بے کس کا یاور آنے والا غریبوں کی مدد بے کس کا یاور آنے والا فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے کہ سلطان جہاں محتاج پر پر آنے والا ہے سلاتی نے زمانہ جس کے در پر بھیگ مانگیں گے سلادی نے زمانہ جس کے در پر بھیگ مانگیں گے فقیروں کو مبارک متفن منگانے والا ہے وعدہ کیا بات اس مہینے کی وعدہ کیا بات اس مہینے کی بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا مبارک آمنا کا نور دل لختے جگر آیا مبارک آمنا کا نور دل لختے جگر آیا ربی اے پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہو ربی اے پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ کہ تیری بارویں تاریخ وہ جانے قمر آیا واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی مومنوں وقت ادب ہے آ آمد محبوب رب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے بو ترب ہے آمد شاہ عرب ہے جائے آداب ہے آمد شاہ عرب ہے اونچے چٹکے پھول مہکے شاخ گل پر مرغ چہ کے جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہ عرب ہے جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہ ہے عرب ہے آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے کا وعدہ گرام اس مہینے کی وہ گرابا تو اس مہینے سے ساری فضا معمور ہے آج دیکھو ہر کوئی مسرور ہے رب تعالی کا ہر ایک مشکور ہے رب اکبر کی عطا سے مل گیا رب اکبر کی عطا سے مل گیا زندگی میں پھر ربی نور گئے واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا اسی دن احمد مختار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا گھر آمنا کے ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زد و خار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زد و خار آ گیا برسی سراپا جب میرا سردار آ گیا وہ کیا با اس مہینے کی واہ کیا با اس مہینے کی اٹھا کہ وہ کیا اس مہینے کیا بات اس مہینے کی عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ نبی النور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے آمد سرکار سے ظلم ہوئی کپور گئے کیا زمین کیا ہر سنت چھایا نور ہے واگا کیا با اس مہینے کی واگا کیا بات اس مہینے کی نہ کیوں جھوم سرکار آئے نہ کیوں آج جھوم کے سرکار آئے خدا کی کدائے کے مختار آئے خدا کی کدا کے مختار آئے نہ کیوں بار بھی پہ ہمیں پیار آئے کہ کیا اسی روز سر آئے گیا اے اسی روز سر کر وہ آئے دو عالم کے مختار آئے لو آ جائے امت کے گر آئے لو آ کے غم مسلط سے ہم کیوں نہ دھومے مچائیں مسلط سے ہم کیوں نہ دھوم میں مچائیں مسلت سے ہم کیوں نہ دھوم میں مچائیں ہمارا شہر شاہ سردار آئے مسرت سے ہم کیوں نہ میں مچائے مسرت سے ہم کیوں نہ میں مچائے ہم شہر شاہ سردار آئے ہم شہر شاہ سردار آئے مسل کیا بات اس مہینے کی کیا بات اس مہینے کی کیا بات اس مہینے کی مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک مبارک تجھے آمینہ پاک تیرے گھر شہن شاہ امبر آئے تیرے گھر شہن شاہ امبر آئے مبارک علی ماں تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے مبارک تمہیں ہم کے مارو مبارک مبارک تمہیں غم کے مار مار مدا وائے بن کے غم پر آئے مدا وائے بن کے غم پر آئے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے دمنائی نہ جو آج جشن ولادت منائے نظر رب کی رحمت کے آسر آئے رب کی رحمت کے آسر آئے اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی کرو گھر گھر چراغا سبز پر چما رہا کرو گھر گھر چرا گا پر چما جلاؤ مچاؤ مرحبا کی دھوم دل بھر والا ہے مچاؤ مرحبا کی دھوم دل بھر والا ہے لا ہے واگا کیا با اس مہینے کی کہ واگا کیا با اس مہینے کی یا حبیب کبریا مرحبا مصطعفی او مشتابہ سا لمبر مرحبا خلق کے حاجت روا لابا سالمر مرحبا اے میرے مشکل کشا کوشا سالمر مرحبا اے میرے مشکل کوشا سال نمر مرحبا والا اللہ وسل مرحبا و کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے مدینے کی جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکاروں مرہ بایا مصطفیٰ چھوم کر لب کہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ چھوم کر لب پایا دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو پن فرقت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو پن پت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ دو رنجو غم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ مستعفی دو رنجو ام کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ آؤ ہمت اب نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ آؤ ہمت اب نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو دل فگارو مرحبا یا مصطفیٰ اے یتیم بے سہارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو پاگا کیا بات اس مہینے کی کہا کیا بات اس مہینے کی کہہ دو تم بھی چاندتا مصطفیٰ پنچھیوں کی اڑتی ڈارو مرحبا یا مصطفیٰ بول ٹھو اے شیر خارو مرحبا یا مصطفیٰ ماہ پارو گل عدارو مرحبا یا مصطفیٰ کیوں نہیں کہتے رو پیارو مرحبا یا مصطفیٰ کہ بھی تو نہ عبداللہ مرحبا یا مصطفیٰ واہ کیا بات اس مہینے اس مہینے کی چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو چوب دارو مرحبا یا مصطفیٰ اے جہاں کے تاج دارو مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو سا مرحبا یا مصطفیٰ اے پہاڑوں کی مرحبا یا مصطفیٰ دھوم ہے اتار ہر سو شاہ کے میلاد کی دھوم ہے اتار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی جب اٹھا دے واہ کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی واگا بات اس مہینے کی آج ہے جشن ولادت بلاد یا مصطفیٰ آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا مرحبا اے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی چار سو ہے رحمتوں کی کیا چھما چھم بارشیں چار سو ہے رحمتوں کی کیا چھما چھم بارشیں آئے لمحات مسرت مرحبا یا مصطفیٰ لمحات مسرت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا جھوم کر اہل محبت مرحبا مصطفیٰ جھوم کر اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ آج گھر گھر روشنی گئے سبز پر چم گئے بلند آج گھر گھر روشنی گئے سبز پر چم گئے بلند جھومتے گئے اہل سنت مرحبا یا مصطفیٰ واگا کیا بات اس مہینے کی

کی وہ کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مغیل